سواء كان للوقت مغفرا في ذواب المحمول كما مرى مثال المذكور أو لم يكن كما في قولك كل قاتب حيوان اس میں دو معنوں خیال کیے تھے ایک کیا ہے بس علت کو معمول کا جو سلوک ہے اور ایک کر لیے مطالب الاصحاب مادہ یہاں جو ہے ہے وہ علت بن گئی کے لیے ایک یہ صورت ہوگی تو پھر عدم علت مل کے معمول کے ثبوت کو واجب کر رہے ہیں دوسری صورت کیا ہے کہ جو عنوان ہے اس کو مانت جائے بات نہیں کو مطلب کیا ہوا ہیں کتاب کے ان میں یہ آرکے کا ثبوت ہوگا آگے اس کو دخل ہے یا نہیں ہے کتاب کو اس کے داروں نہیں ہوگا یہ دونوں مانوں میں پڑھ گئے وہ آگے ہے کا تم حیوان کا جائے بادام آمہ کا کتابت کو حیوان کے ثبوت پسند کوئی نہیں ہے لیکن زمانہ جو ہے کتابت کے ساتھ صاحب کا اس کا حیوان بھی اس کے لیے ثابت ہو جائے گا پھر عامہ جو ہے اس میں بھی دونوں صبح اعتبار کرنی چاہیے تھی نا جو من اور عنوان ہے موضوع اور اس لفظ سے تعریف کیا گیا ہے دونوں علت بن رہے معمول کا جو ثبوت ہے یہ اس کے لیے یہ علت سے ذات موضوع بن رہی ہے اور جو عنوان ہے بزرگ بن رہا یہاں بھی دونوں اعتبار ذکر کرنے چاہیے تھے وہ کیوں نے فکر کیے اس کا کرتے ہیں معمول کا جب ثبوت ذات اور کی اس کے لیے قائم ہو زمانہ سب بلا حالہ قائم ہوگا ذات کے لحاظ سے جب قائم ہے زمانہ زمانۂ کے لحاظ سے بھی لام قائم ہوگا کیونکہ یہاں فرق کوئی نہیں نکل سکتا تھا کہ یہ سبوت معمول کا قائم ہے شرط الوسط یا کہ زمان الوسط اس میں فرق کوئی نہیں نکل سکتا تھا لیکن جو مشروطہ کام ہوا ہے تو وہاں فرق چل سکتا ہے تو لوگ آتے ہیں حیوان اور وہاں قاتل کو دخل کوئی نہیں حیوان کے ثبوت میں اگر کچھ لوگ آتے ہیں حیوانوں کے ذریعے بڑے سچا آ رہا ہے بادام اور کاتے بھی کہہ لو لیکن دخل اسے کوئی نہیں ہے اور یہ ان کی عامہ ہوگا پھر ذات اور وصف دونوں کے لیے ثبوت پایا جائے گا وصف علت بنے تو بھی تمام ہوئی رہے گا نہیں لت بنے جب ذات کے لحاظ سے تمام ہے تو خود بس کوئی بھی اعتبار کر لو تمام ہر حال میں ثابت ہو جائے گا وہاں فرق نکل سکتا تھا جہاں تمام ضروری تھا بیس پر وسط وہاں کی زمان الوسط بھی ضروری لیکن کی زمان الوسط ضروری ہو تو بیس تر وسط ضروری ہونا ثابت نہیں ہو سکتا تھا یہاں یہ فرق نہیں نکل سکتا ہے یہاں

استمرار اس کا اور حد میں نکال اس کا وہ حاصل ہے جب ذات پائی جائے گی تو بس اللہ والا پایا جائے گا بس اب ہے ذات کے جب تمام دست کی ذات ہے تو اللہ والا دس میں مصب بھی ہوگا دس میں مصب ہو تو ضروری نہیں ہے اخبار ذات کے بھی ہو لیکن اخبار

آدم من قاتل من ہوگا تو تاور بھی آم بنے گا لیکن واضح ہے مطلب کو اس کی عشق میں اختصار کر دیا ضرورت ذاتیتی من جانب المخالف للنکمی کما ذکر و مطارق و مستر بی امتناع ذاتیتی من جانب المواقعی فا امتناع الاجاز او انو ضرورت التملی وقد الحال فی مقام التملی والتصفیران المستاویانی کما لا یفقہ عامہ کیا ہے اس کی تعریف آج کی پہلے کہ جہاں کے مخالف ہے وہ ضروری نہ ہو واپس ضروری ہو یا نہ ہو مجبہ ہے جہاں کے مخالف سلم ہوگی سلم ضروری نہ ہو سالبہ جہاں کے مخالف جال ہو جائے ضروری نہ ہو سر ضروری ہو یا نہ ہو رہے ہیں انتنا جو ہے جانے موافق کا اس کی سلط پائی جائے انسان تا کہ کامل عام مطلب کیا ہے کتابت کا ثبوت منتقل نہیں ہے انسان کے لیے ثبوت ممتلے نہیں ہے آگے سلب جائے وہ ممکن ہو یا نہ ہو ایک مطلب کیا ہے جہاں مخالف ضروری نہیں ہے دوسرا کیا ہو گیا کہ جانے واقع ممکن نہیں ہے کم کی نقی دونوں پہ شامل ہو گئی ثبوت کیا ہے وہ ضروری ہو جائے جانے واپس ہے تو ثبوت ضروری ہو جائے اسے بھی شامل ہو گئی ثبوت بھی ضروری نہ ہو اور ممتن بھی نہ ہو یہ عام بھی اس میں داخل ہو جائے دونوں کا ایک ہی ہے یعنی مخالف ضروری نہ ہو تو واقف ضروری ہو سکتی ہے نہ ہو ضروری ممکن ہو جائے یا یعنی جہاں واقف ممتنع نہ ہو انتظار کی نفی سے وجوب اور امکان کی نفی کوئی نہ ہوئی نہ وہ وجوب بھی پایا جا سکتا ہے امکان بھی پایا جا سکتا ہے مال ایک ہی ہے تعبیروں میں صرف فرق ہے کہ یوں کہہ لو خالد ضروری نہ ہو ہو پھر پھر بھی بھی ممکن ممکن ممکن عام عام ہے نہ رہے میں کہتا ہوں کی جاتی ہے

حجاب امتنا کا عدم ہے یا سل کی ضرورت کا عدم اور ایسا ہی حال ہے امکان قلب میں سالبہ ممکن نہ ہو جان مخالف ضروری نہیں ہے ایجاد ضروری نہیں یا سلب ممکن نہیں ہے آگے واضح ہو یا ممکن ہو دار و دار اس پر ہوا

فما ذكروا ولا يمكن تقييدها إلا ضرورة الوصفية وهو ظاهر ولا إلا نواب الوصفية ولا بسبب الإطلاق العامي ولا بسبب الإمكان العامي لأنهما أهم من الضرورة الوصفية فلا يجوز تقييد الخاص بسبب العامي فإنه غير سيد وكيل على ما ذكرنا حالا قال المركبات فيظهر لك أن للتركيب هناك وجوها كثيرة

ذات کے لحاظ سے مضبوط سر ضروری نہ ہاں، دادا من جیسی ذات یہ کیوں کہا ہے دادا من جیسے وصف کیوں نہیں کہہ دیا جزا کی ضرورت کیا یہ کیوں کہہ دیا گیا داد رس کی ضرورت کیا یہ کیوں نہیں کہہ دیا گیا اور بھی استعمال ہے نا لازم رس کی ذات ضرورت لا تمام درد دست بلوس لا ضرورت تک بلوس وہ کیوں نہیں کہ اس کا جواب جب بس وصقنوانی کے لحاظ سے سکون ضروری ہو پھر کسی وصقوانی کے لحاظ سے لا بس لا بھی ضرورت کہہ لیا جائے اجتماع کا کی ہو گیا ملک بھی ضروری ہو گیا بس قربانی کے لحاظ سے اور سلب بھی ضروری ہوگی بس قربانی کے لحاظ سے یہ یہ ممکن نہ ہوا اسی طرح لازوام دس میں وہ سب کی قید لگا دی جائے جہاں ضرورت پائی جائے گی بیت بار وصف کے پھر تمام کو نہیں پایا جائے گا پھر جب ضرورت اخذ پائی گئی ہے تو تمام اس سے عام ہے تو اور رفتار ہو جائے گا وہاں بیسمنٹ مسجد کی قید لگانا بھی دوا ہے صورت جائے گی اس لیے یہ وہاں بیسمنٹ مسجد یا لا ضرورت بیسمنٹ مسجد یہ قید لگانا ممکن نہ تھا لازت ہے کہ ساتھ یہ قید لگانا ممکن ہے تو وسط کے لحاظ سے ضرورت ضروری ہو ساتھ کے لحاظ سے ضروری تو قاتل متعلق کو نصابے بھی ضرورت ہے بادام کافی من لا پائے من تسویزات یہ بھی ضرورت تجویزات یہ قید دونوں ٹھیک ہے لا جواب اسوزات کی قید لگ سکتی ہے لا ضرورت تو اس کی قید بھی لگ سکتی ہے لیکن مناسب اعتبار اس نے کیا ہے ضرورت ہے ذات کے لحاظ سے ضرورت کی لفی ساتھ کر دی جائے اس کی بجائے اس کے ضرورت لا ضرورت یہ ظاہر خدا کے ذہن اگر ذات وہ سب قبر ہے لیکن پھر بھی بظاہر تو ایک کاروباری صورت بن گئی اور کاروباری اس لیے یہاں لازمام تو وہ ایک

پائی جائے گی تمام بسری بکری کا اولا پایا جائے گا کیونکہ ضرورت خاص ہے تمام عام کے کتاب متعین کرنا ہی اطلاقان عام کے ساتھ مجھے کرنا یہ صحیح نہیں ہے تو مطلب ممکن عامہ یہ علم مشروط وغیرہ جو ہے ان سے عام ہے پھر خاص جو ہے تو وہ جہاں پایا جائے گا عام ضرور پایا جائے گا پھر عام کی سلب کے ساتھ وہ قید کرنا صحیح کیسے ہوگا جس طرح کلو انسان حیوان بات ہے اور لازام انسان تو آگے ناپل فیل کہہ دو یہی مطلق عام عام ہے جب حیوان انسان سے عام ہے اور وہ ثابت ہے پھر لا حیوان غلط و عام کی کیا ساتھ لگا دیں یہ اجتماع نتیجہ والی صورت ہے وہ بن جائے گی طرح ممکن عام آ جائے تو بھی عام ہے کیونکہ جب مخالف جانے ضروری نہیں ہوگی تو موافق ضروری بھی ہو سکتی قائم بھی ہو سکتی ہے بالفیل بھی ہو سکتی ہے کہ ممکن عام ہو گیا یہ عام ہو گیا امتحان وغیرہ کے ساتھ سلب امکان کو ساتھ کر پھر عام کی سلب کے ساتھ خاص کو مبین کرنا لازم آئے گا تو خاص کیسے پایا جائے گا کیونکہ جہاں بھی خاص پایا جاتا ہے عام ہاں ضرور پایا جاتا ہے جب عام کی نفی ہوگی تو خاص کی نتیجہ میں لازم آئے گی ایک چیز ایوان ہی نہیں ہوگی انسان کیسے ہوگی اس نامی نہیں ہوگی پہچان کیسے ہوگی اس لیے یہ چونکہ عام ہے تو ان کے سلم کو قید میں بنایا جا سکتا ہے نہیں ہے مشہور کامے کو مقیم کرنا صحیح کاغ اطلاق عام کے تعلق کے اور نہ ہی مقیم کرنا ٹھیک ہے انسان عام کے تعلق کے ساتھ کیونکہ یہ عام ہے عام ہے ضرورت ہے اور نہیں جائز نہیں ہے جب خاص کرنا خاص عام سے تعلق کے کیونکہ اس سے نہیں ہے

پہلے اخبار ہوئے ہیں کہ جو صحیح ہیں لیکن وہ اخبار ہیں اور ان میں اخبار ہوئے ہیں کہ جو صحیح بھی ہیں صحیح ہیں اور وہ قول و یس تو تو کما کے مثال مصور یا یعنی قول و کل مقابل وقت حیل اللہ کے بعد دیتا ہوں لیم ضروری ان وقت کے ولا دائم ان فلا یس تو کل مقابل منفق من وقت ہیں اور حادثہ جو ہے اس جس پر دھیان کر رہے تھے یہ لکشن تو بک یہ کیا مطلب یہ ہے کہ خاصا وہ وہ سچا سچا آئے گا گا کیا جائے جائے آ کیونکہ جب وصف کے اوقات میں معمول کصبو ضروری ہوگا یا سلب جائے وہ ضروری ہوگی پھر وقت ضروری آئے گا جو وقت پین کے اندر چاہے اسلام کلو ان کام اور انمول خاص پر وقت آئے رولت اللہ کے غیر ہو گیا رسم یہ خاص وقت ہوگا جہاں عام وقت میں ایک ثبوت پایا جا رہا ہوگا خاص کر پتی کے اولا پایا جائے گا اس لیے مشکل کا خاصہ جہاں سچا آیا وقتیا جن سچا آئے گا لیکن وقتیہ سچا آنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے مشکل کا خاصہ جائے ہے وہ سچا آیا کیونکہ وہ پہلے پیچھے بھی پایا جا سکتا ہے کل ایک مثال ہے یہاں ملک ہوتا ہے یہ ہوتی ہے تو سچا ہے لیکن یہاں پر بچوں کا حادثہ جو ہے وہ سچا نہیں آتا ہے کیونکہ کلو کامرن منقاصر کون بادام کامرن یہ سچا نہیں آتا ہے کہ جب تک بچے عنوان نہیں کیا رہے گا کامرنگ یہ ملک والا ثبوت اس کے لیے ہو جائے گا کہ آمئی سے چل آیا تو فاصل سچا کوئی آئے گا اگر وقت کیا جائے وہ یہاں پر سچا آ جائے گا کیونکہ اس خاص وقت کے اندر معمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہو جائے آگے پیچھے سلط جو ہے وہ پائی جائے ہاں۔ اور اس کا ہر چاند پہ دور ہونے والا ہے مگر حائل ہونا زمین کے یہ اور کیا کوئی نہ آیا لیکن وہ وہ کیا جائے تو یہاں پہ شکشا آ جاتا ہے تو ضروری نہ ہوا کہ جہاں وہ کیا سچا ہے تو

كلما صدق صدقت المشروطة مشروطة الخاصة بالمعنى المذكور صدقت الوقتية ويصدق الوقتية في المثال المذكور بدون المشروطة الخاصة فيكون الوقتية الأهم منها مطلقا وأما المشروطة الخاصة بشرط الوقت فيمكن صدقها بدون الوقتية كما في مثال الكتابة كما الكتابة وتعلق الأسابيع فإن المعمول هناك ليس بضرورية ضروری نسبت بالقیاس الى ذات الموضوع في زمان الوقت بل هو ضروری نسبت بالقیاس الى ذات باقورا مع الوقت كما تقرر زمان الوقتیت ضروریت في وقت معين بالقیاسی الى ذات وحده فلا تصدق هناك دو سوٹ کرانا ایک مسل کو ضرورت بنا لیا جائے مسئلہ ہے کہ ہے اسے شک بنا لیا جائے موسج ہے وہ تسلیم کیا جائے تو اگر تفصیل کریں مسلو کے آمن بادام عمل وسط جائے اس کے ساتھ تو یہ کا حادثہ جائے یہ وقت کیا متعلقہ کہ اس وقت حس بن جائے گا کٹھی نے یہ کہا تھا انہوں نے سال اس پر کرتے ہیں جو ضرورت بڑا ہے فون کا خاص سال میں تو اس لحاظ سے ہوگی ذات موضوع کے لحاظ سے زمانۂ وسط میں بہت اس لیے ذکر کیا گیا ہے زمانۂ وسط کیا ہے اس میں اور یہ زمانہ وسط کا جو ہے وہ وقت میم میں پایا جائے گا پھر ضرورت وقت کیا جائے تو وہ بھی وہاں پر پائی جائے گی اسلام کلو کامرین کل تاسر فن وقت آئلو لکے لاردے آئلو مین فن رجل اس طرح کہہ لیا جائے کہ کلو کل تاسر فن مدل من وقت آئلو لکے لکے لاردے اسلام بعد آمہ من تاسر فن یہ کہہ لیا جائے لہذا اس وصف کا اعتبار جب ساتھ کیا جائے گا تو اس طرح کاموں سے آ جائے گا اسی طرح کو کیا جائے تو وہ بھی سچا آ جائے گا اس وقت جب مادام الوسف والا مانو بڑا لیا جائے شکت وسف والا نہ لیا جائے تک زمانہ وسف نہیں وہ وقت معین ہے اس کا ضروری ہے وہاں بھی بادام الگا کے اور بھی سچا آ جائے گا اور صاحب ہے بادام کاتبن کو کو الصالح جو ہے تو وہ اس وصل کے لحاظ سے ضروری ہو گیا وقت معین اگر کر لو تو پھر اس وقت معین میں بھی اس کی چائے وقت معین خاص ہو گیا بادامہ وہ عام ہو گیا جہاں خاص سچا ہوگا عام لام والا سچا ہو جائے گا ہو جائے گا وقتی عام سے مطلب ہے لیکن شرط ہو سکتی ممکن ہے وصف ہو پھر وہاں وہ علت بن رہا ہے نا وصف کیا ہے معمول کا ثبوت معمول کے لیے وہ یہ سلب ہو علت بن رہا ہے پھر ہو سکتا ہے کہ جو ہے وقتیہ وہ سچا نہ آ سکے کیونکہ جو وصف ہے وہ خاص وقت میں تو نہیں پایا جانا ہے وصف علت اس کے لیے بن رہا ہے وصف اگر قائم ہو گیا پھر ایک وقت ہو نہ معمول وہاں نہیں ہے ضروری موضوع کے بلکہ وہ ضرور رشوتیات کرنے کی طرف کے وہ موقع احساس

اقول هذا كلام صحيح فجواز وجواز تقسيم وجواز تقسيم معنى اللفظ الى المعنى المتقي والتضمني والالتزام به لا ينافي ما ذكره فان الوجود اذا اطلق يتبادر من الوجود المتقي مع انه يصح تقسيم الى المتقي والذهني Yeah, جی۔ okay.

حکوم کیوں نہیں کہہ دیا کہ لازم یہ لازم ایک چیز ہے اس طرح کیوں نہیں کہہ دیا کہ عمل بھی کیا ہے منسپت ویلفیئر کی زمانے میں پائی جائے اور لازم میں بھی تمام جو ہے اس کی نفی ہو گئی سالبہ ہے سلب کے زبان کی نفی ہو گئی ہے تو اشار کے زبان تبھی ہو گئی سلب کے جواب یہ نہ دیا پھر سلب کسی نے کسی وقت پائی جائے اگر یاد جائے اس کے جواب یہ نہ دیا پھر کسی نے کسی وقت یاد جائے وہ پایا جائے گا دوسرے وقت میں سلب جائے تو وہ پائی جائے گی مطلق عام اور لازوام ایک چیز بن جاتے ہیں یوں کہہ دیا جاتا لازوام مطلق عامہ یہ ہے شارت ال لگے میں یہ تو کہہ دیا اس کے بارے میں بتایا کہ جب کہا جائے کہ وہاں کا مانا یہ ہے مطلب مطالقی مقوم یہ ہے کا مقوم مطلب عام نہیں بنتا ہے جب تمام ایجاد کی نظری ہوئی پھر سلب مطلب کا عام لازم سے آ جاتی ہے اسی طرح جب ایجاد جو ہے اس کے دوام کی نظری سلم ہے سلم کے نواز کے نتیجے یا لازم ہو گئی دلالت انتظامی کے طور پر ثابت ہوتے ہیں کہ دلالت ثابتی کے طور پر اس لیے کیا کہا ہے اشارہ ہے وہ عام رہتے ہیں لیکن ممکنہ عامہ سے ہے وہ اور ممکنہ عامہ ہاں وہ ایک ہی چیز بن جاتے ہیں ممکنامہ کیا ہے جانے مطالعہ ضروری نہیں جب لازم ضرورت ہوگی لازم ضرورت اور ممکن عامہ ایک شہر ہو گیا لیکن لازمہ اور مطلق کام ایک شہر ہو گیا بلکہ لازم عام دو ہو گیا مطلق کا سے لازم ہو گیا تو دونوں نے کیوں کہہ دیا ہے کہ اشارہ ہے طرف مطلق کے میں کے اور اشارہ ہے طرف ممکن عام میں کے ممکن عامہ اور ضرورت ایک شہر ہوگی اس کا جواب کی تبلیغ کے طور پر کہہ دیا اس طرح اگر بھی یہ شریف لازم عام وہاں کے انتظام کی امداد کے نہیں ہے ایک جگہ کیسا اشارہ ہے دوسری جگہ کا اہم ہے اس کی اقتصاد کام لیا کہہ دیا سونوں اشارے ہیں مطلب کہ کی طرف ہے آمرے کی طرف صرف کلام صحیح ہے اور جواب جب کی مانو کی

تین شاہ رادب سے لادہری والی بات بن جائے جب سفر کمانا یہ ہے کہ مطلب کیا ہوا ہمارا مطالقی یہ ہے پھر کیسے کیا ہونی بھی ہوتا ہے اقتظامی بھی ہوتا ہے گویا مطالبی کی طرف تقسیم یہ تقسیم شاہ رادب سے یہ ہوگی زمنی اقدامی کی طرف تقسیم شاہ رادری والی یہ کیوں کرتا ہے اس کا جواب ایک ہوتا ہے بادر ہونا ایک ہے ممکن ہونا جائز ہونا وہ بیان کیا ہے وہاں تھا لیکن جب سے مراد لینا بھی جائز ہے اقتدامی مراد لینا بھی جائز ہے تقسیم جائز ہوگی اس کا وجود چیز موجود ہے تو آج کا کے ساتھ ہو لیکن آگے پر تقسیم کرتے ہیں کہ موجود کبھی آرجی ہوتا ہے کبھی ذہنی ہوتا ہے بادل کیا ہے یہ اور چیز ہے پل کتنے مارک ہو سکتے ہیں یہ اور چیز ہے زیادہ بادل مطابق کہنے کی لازم بھی آتا ہے زمین زمین کی طرف تقسیم صحیح ہو چلیے یہ طرح صحیح ہے اور کی کی کا

امکان شب کو سارے عدم پردار ہو اور جس کو کیا ضروری آپ کا ہے مجھے نار معلوم ہے علت کا یہ ہے معلوم کا پایا جانا ضروری ہے نہ پایا جانا محال ہے یہ ایک علاقہ اور دہلی اقوال کے لیے اس کی کوشش کا جائز ہوتی ہے مقدم علت تاریخ کے لیے تاریخ قدم کے لیے دونوں معلوم اسلام اور معلوم کب پایا جائے گا جب علت پائی جائے گی جب علت پائی گئی دوسرا معلوم پایا جائے گا علت اس کی ہوگی کینہار موجود دن موجود ہوا تو جہاں روشن ہوگا اور جن کا موجود ہونا بھی معلوم ہے آپ کا علت ہے جہاں کا روشن ہونا بھی معلوم ہے تو آپ کا علت ہے پھر انسان انہار موجود معلوم پایا گیا لگلا مانا پائی جائے گا

کیا جائے لیکن علاقے کا لحاظ ہی کوئی نہ ہو علاقے کی وجہ سے اقتصاد میں ہے یا غیر علاقے کے ہے نہ اتفاقیہ بنے گا نہ لوبیا بنے گا اس کو فصلہ مطلب ہے جو ہے وہ کہہ دیا جائے گا صرف چکا پایا جانا علیحدہ بات ہے لحاظ اس کا علیحدہ بات ہے وہ انسان حیوان ضروریہ نہیں ہے یہ ضرورت کہہ دو ضروریہ ہو جائے گا کہ پہلے ضروری کوئی نہیں تھا ایوان کا ثبوت انسان کے لیے بھی ضرورت کا اور ضروری ہوا ضرورت تو پہلے ہی ہے نا لیکن اتفاق اس طرف نہیں لحاظ اس کا نہیں کیا گیا تو ہم لیا ہو جائے ضرورت کیا اس طرف ضروری ہے اسی طرح جان اللہ کا ہو لیکن لحاظ نہ کیا جائے تو یہ متاثرہ مطلب لگا ہو جائے گا لیکن اللہ کا ہو لحاظ کیا جائے تو پھر وہ میں کہتا ہوں کہ جب اعتبار کیا جائے گا حکم بھی اقتصاد میں ہونا اقتصاد کا علاقے کی دنیا ہوگا پر اگر اعتبار کیا جائے کہ ہونا ساتھدار علاقہ کی سب متاثر اتفاقی ہوگا اور اگر میں اعتبار کیا جائے تو کسی چیز کا نہ علاقہ کے ساتھ نہ علاقہ کے ساتھ ہو جائے گا متاثر مطلب جس کا گزرا ہے اس کی طرف اشارہ یس